میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو سب کو اللہ اللہ اللہ اللہ اور میرے تن میں بجائے آب گل اور میرے تن میں بجائے آب گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل سب کو اللہ اللہ اللہ اللہ غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر سب کہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ <clears throat> نظر سے اتنا پلا ساقی نظر سے اتنا پلا ساقی کہ میں کدا ہی ڈوب جائے نظر سے اتنا پلا ساقی کہ میں کدا ہی ڈوب جائے کہ میں کدا ہی ڈوب جائے پھرتی پھرے شراب میں کشتی بشیر کی پھرتی پھرے شراب میں کشتی فقیر کی کہو اللہ اللہ اللہ اللہ میں کشو یہ تو رندی ہے میں کشی نہیں میں کشو یہ تو رندی ہے میں کشی نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ میں بھی تیرا ہوں میری جان بھی دل بھی تیرا میں بھی تیرا ہوں میری جان بھی دل بھی تیرا پھر اپنے ہی گھر میں کیوں آتے ہو مہمان کی طرح پھر بھی اپن پھر ہی اپنے گھر میں کیوں آتے ہو مہما کی طرح اللہ اللہ اللہ اللہ گروہ راز نظم فطرت پہ نہیں مخفی گروہ رازدان راز نظم فطرت پہ نہیں مخفی یہ سب ہنگام دنیا خبر ہے مبتدا تم ہو یہ سب ہنگام دنیا خبر ہے مبتدا تم ہو یک زدن غافل ادا شاہ نباشی شم زدن غافل ازا شاہ نباشی زدن غافل ازا شاہ نباشی کہ شاید نگاہ کند تو آگاہ نباشی کہ شاید نگاہ کند تو آگاہ نباشی سب کہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نام تورا بکف خود بنگارم نام تورا بکف خود بنگارم نام ترا بکف خود بنگارم دیدا برا نام نے ہم خون بارم دیدا برا نام نہم خون بارم از بس کا دو دیدہ در خیالت دارم از بس کا دو دیدہ در خیالت دارم اور آ کے نگاہ کنم تو پندارم سب کو ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہاں تک پہنچنا آسان ہے جو کچھ میں کہہ گیا ہوں یعنی اللہ تک پہنچنا اس کا شارٹ کٹ راستہ اور بالکل آسان ترین راستہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے الف دانا کوئی سہا نہ کوئی الف کو جانے زبان کا محتاج نہیں ہے سمجھے دل کی دل تک بات پہنچتی ہے یہ میرے شہر کے لفظ ہیں سمجھے ہاں دل زبان کا محتاج نہیں ہے دل کی بات دل تک پہنچتی ہے جس زبان میں کہو الف دا نہ کوئی سوہا نہ کوئی الف کو جانے الفتا آپ عہد دے پردے بت الف کو کون سجانے الف دی شان آ ظاہر کی تیم میٹھے مارے الف دی شان آ ظاہر کی تھی میم میٹھے مارے بس غلام بشیرا بس غلام فریدا الف کو باندے او میم دی جان سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ بار بار کہو اللہ ایک بار پھر کہو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مشاعر بھی کیسے ہوتے ہیں قرآن کیسے انداز پیش کرتے ہیں اندھیرے نال سویرے بیٹھیاں مٹ گھبکام اندھیرے نال سویرے بیٹھیاں مٹ اللہ دا دیون گھبا دل تو لگتا چاون اللہ دا دیون گھبا دل تو لگتا چاون میل مکھن رکھن وچ مٹکے میل مکھن رکھن وچ مٹکے سو چ لسی سو چلاون بس غلام فریدا بس غلام بشیرا میں جیا کو جیا کملیاں ودیاں لوٹ بھواون سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ بار بار کہو اللہ ایک بار پھر کہو اللہ سبحان کیا مزے کی زندگی ہے دعا کے کے لیے لیے دعا بچانے دعا ہے برحمت کا ہے یار جزاک اس مجلس کا جو ہمیں ملے گا وہ آخرت کے دن ہم کہیں گے کاش کے ہم اس میں بیٹھے رہیں جیسے اہل دل کو جو یہاں مزہ مل رہا ہے وہ تو یہاں بھی جانتے ہیں کہ کیا مزہ ہے یہ صحیح بات